عبداللہ بن عمر بن ابان واصل بن عبد العلیٰ اور احمد بن عمر وقیعی نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ ابن ابان کے ہیں انہوں نے کہا ہمیں ابن فضیل نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے سنا کہہ رہے تھے عراق والو تم چھوٹی چھوٹی ٹیز مثلا احرام کے دوران میں مچھر مار دینے کے بارے میں کتنے زیادہ سوال کرنے والے ہو اور حضرت حسین اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین کو شہید کرنے جیسے بڑے جرائم کے ارتقاء والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ یہاں سے آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا جہاں سے شیطان کے دو سینگ طلوع ہوتے ہیں اور تم لوگ بلا ایک دوسرے کی گردنیں مارتے ہو جبکہ موسا علیہ السلام نے آل فیرون میں سے جسے قتل کیا تھا غلطی سے کیا تھا اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا تم نے ایک انسان کو قتل کیا تو اس وقت ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور تمہیں آزمائش یعنی فتنے میں ڈالا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو ستانوے